لانے کے لیے اور بدن میں حرارت اچھی طرح باقی رکھنے کے لیے ٹونک لیتے ہیں بہت سی ٹیبلٹ ہوتی ہے بہت سی شیرپ ہوتی ہے وہ ٹیبلٹ وہ شیرپ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ بدن میں انرجی آ جائے بعض لوگ انرجی ڈرنک بھی لیتے ہیں اور وہ انرجی ڈرنک لینے کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن کا روز وہ اچھی طریقے سے اپنے اپنے کام میں مشغول رہے سستی دور ہو جائے تو جیسے ظاہری طور پر انسان اپنے بدن کے اعضا صحیح طور پر کام کرے اور بدن میں چستی پیدا ہو سستی ختم ہو تو اس کے لیے جیسے انرجی ڈرنک یا انرجی کی ٹیبلیٹ یا شیرپ لیتا ہے بالکل اسی طرح روحانیت کے اعتبار سے بھی انرجی ٹونک اس کی بھی ضرورت رہتی ہے اور روحانیت کے اعتبار سے انرجی ٹونک وہ تکوا ہے تقوا ایک کیفیت کا نام ہے جب وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان اپنے بدن کے تمام اعضا کا استعمال مرضی خداوندی خدا بندی کے تابع رہ کر کرتا ہے تو تقوا ایک کیفیت کا نام ہے وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کرنے کے کاموں کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا اور تقوی کا ایک معنی بچنا بھی ہے اللہ سے ڈر کر اس کی تمام معاشیات سے اور نافرمانیوں سے بچ جائے اور جتنے نواحی اور منکرات ہیں ان سب سے پرہیز کرے تو وہ پرہیز کرنے والا متقی سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رہے بزرگان محترم پوری شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ تقوا ہی ہے ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابئی اپنے کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوا کیا ہے دیکھیے کہ دینی سوال اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کبھی شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے حضرت عمر جیسا صاحب ابئی ابن کاب سے پوچھ رہے ہیں کہ تقوا کیا ہے حضرت ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے پھر بتلاؤں گا کہ تقوا کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے جس کے دونوں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہو درمیان میں بہت تنگ راستہ ہو کیا آپ کا وہاں سے گزر ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں حضرت ابئی نے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بہت دھیان سے اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے کہ کہیں میرا دامن ان جھاڑیوں میں نہ لگ جائے ان کانٹوں میں نہ پھنس جائے ایسے بچتے بچاتے ہوئے میں نکلا ہوں حضرت ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بس اسی کا نام تکوا ہے کہ اپنے بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایسی زندگی گزارنا کہ ہم سے کوئی فرض کوئی واجب کوئی سنت کوئی مستحب کام نہ رہ جائے ہر ایک پر اس کے درجے میں رکھتے ہوئے عمل ہو اور کوئی حرام کام مکرو تحریمی مکرو تنجی خلاف اولا وہ ہم سے نہ ہو ایسے بچتے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوا ہے اس لیے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچاؤ خواہ وہ سگیرہ ہو یا کبیرہ جیسے آپ سانپ سے کیسے ڈرتے ہیں بڑے سانپ سے بھی بڑا سانپ ہے تو کیا چھوٹے سانپ سے نہیں ڈرتے کیا چھوٹے سانپ کو پکڑ کر جیب میں رکھ لیں گے تو جس طرح ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں بڑے سانپ سے چھوٹے سانپ سے بڑی آگ سے چھوٹی چنگاری سے اسی طرح اپنے آپ کو بچاؤ تمام گناہوں سے اور اللہ کی تمام نافرمانیوں سے اسی کا نام تقوا ہے اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متقین کی صفت بیان فرمائی ہے کہ کون لوگ متقی ہے میں انشاءاللہ اللہ بعد میں بتلاتا بھی ہوں کہ تقوی کا انعام کیا ہے اللہ رب العزت اس پر کیا دے گا تقوی پر کیا ملے گا لیکن اب متقین کی صفات کیا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شروع ہی میں سورہ بقرہ کی شروع ہی میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اللہ رزقناهم ينفقون اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں تو پہلی صفت کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اہل تقوا وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ یاد رہے بزرگان محترم ایمان بالغیب معتبر ہے ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر کیا ایمان ہوا پھر تو بڑے بڑے کافر مومن ہو جائیں گے کہ جب مرنے کے بعد وہ زندہ ہو ہی گیا چاہے دنیا میں رہتے ہوئے انکار کیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے وہاں کوئی حساب نہیں کوئی جنت نہیں کوئی دوزک نہیں لیکن جب زندہ ہو گیا تو اب یقین آ گیا کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہو گیا اور میزان عمل میزان عمل سامنے جب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا تو کیا یقین نہیں آئے گا وہ تو ایمان بل مشاہدہ ہوا اور ایمان بل مشاہدہ کا کوئی اعتبار نہیں اعتبار ایمان بالغیب کا ہے اور غیب وہ ہے جو ہماری عقل و حواس سے معلوم نہ ہو آنکھوں سے نظر نہ آئے اور کانوں سے نہ سن سکے اور جو دوسرے ہوا سے ان سے بھی احساس نہ ہو ناک سے سونگ کر زبان سے چک کر وغیرہ وہ تو غیب نہیں ہے اور یہ بھی یاد رہے غیب علماء محققین نے غیب اور غائب دونوں میں فرق لکھا ہے غائب وہ ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکے اور وہ بھی ہمیں نہ دیکھ سکے جیسے آپ کے بہت سے دوست احباب کہیں گئے کسی سفر میں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے اور ان کو آپ دکھائی نہیں دیتے اور غیب وہ ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکے اگرچہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اللہ کی ذات پر غائب کا اطلاق نہیں ہو سکتا کہ اللہ غائب ہے اس لیے کہ اگر اگرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری کوئی حالت اللہ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے ہاں غیب کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں مراد وہ احکام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین آخرت میں حساب کتاب اور وہاں کے حالات و واقعات میزان میں اعمال کا تولا جانا نام اعمال کا آنا جنت اور دوزک اور دوزک کے مختلف عذابات الشراب کا ہونا وغیرہ ہم نے کہاں دیکھا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہاں ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور میزان عمل میں اعمال کا تولا جانا ہے اور نام اعمال کہ اگر ہم جنتی ہیں تو وہ دہنے ہاتھ میں آنے والا ہے ورنہ بائیں ہاتھ میں جہنمی ہوگی جہنم ہوگی ہوگا ان سب چیزوں پر ہمارا یقین ہے تو متقی کی پہلی سفت اللہ اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی و سلح متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں یوں نہیں فرمایا وہ یوسل کہ جو نماز پڑھتے ہیں لفظ اقامت استعمال ہوا اقامت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بالکل سیدھا اور درست کرنا کہ کسی طرف میلان اور جھکاؤ نہ ہو اقامت سلاد کیا ہے نماز پڑھی جائے پانچوں وقت کی نماز یہ نہیں کہ رمضان کے شروع میں پڑھے درمیان میں غائب پھر اخیر میں آ جائے وہ اقامت سلاد نہیں ہے تو پانچ وقت کی نماز پڑھی جائے ہمیشہ پڑھے پورے سال جماعت کے ساتھ پڑھے اور ہر نماز میں جتنے فرائض و واجبات سنن و مستحبات ہے سب کی رعایت کی جائے نہایت خوشو خزو کے ساتھ نماز پڑھے وہ ہے اقامت سلاد بزرگان محترم ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں کہ کیا ہمارے پاس ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب ہے تو کتنا ہے اور اقامت سلاد ہماری زندگیوں میں کتنی پائی جا رہی ہے اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی اور اس کو زندگی میں حاصل ہونے کے بعد اس کو باقی رکھنے کی ہم کوشش کریں پھر اللہ رب العزت نے متقین کی تیسری صفت ذکر فرمائی رزق نہ متقی لوگ وہ ہے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں دیکھیے آپ اندازہ لگائے اللہ رب العزت نے عجیب اندازے بیان نے جو ہم نے ان کو دیا یہ من ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آج کل اکثر لوگوں کا حال یہ ہے اللہ کے لیے دینے والے بہت کم ہیں اکثر لوگوں کا حال یہ کھاؤں گے الحمد للہ کھلاؤں گے ناؤز باللہ دوں گے بولے جزاک اللہ لوں گے تو لوں گے تو کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ دوں گے بولے لا حول ولا قوت اللہ متقی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے زکات دیتے ہیں صدقہ فطر دیتے ہیں اپنے ہلویال پر خرچ کرتے ہیں بیوی بچوں کو ان کا نفقہ دیتے ہیں یا اپنے جو بھی محرم ہیں اپنے رشتہ دار متعلقین اسی طرح معذور محتاج ضرورت مند ہر ایک پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور بزرگان محترم ابھی یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت اچھا موقع ہے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے میں ہاتھ بٹانے کا کیونکہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اب ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے اللہ رب العزت ہماری فیور کر لے اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو بڑا آسان راستہ یہ ہے ہم اپنے بھائیوں کے کام آ جائے ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تیسری صفت متقی کی اور چوتھی صفت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی والذین یؤمنون بما انزل انزل الیک وما من قبل متقی وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف بھیجی گئی اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی جتنی کتابیں صحیفے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں انہیں قرآن اور دوسری جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اترے ہیں ان تمام پر وہ ایمان لاتے ہیں یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لے کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلاۃ تو السلام پر رسالت نبوت ختم ہو گئی وہ کیسے اگر آپ علیہ السلام تو السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور آپ علیہ السلام تو السلام کے بعد اگر وہی کا سلسلہ اگر باقی ہوتا تو اللہ رب العزت یوں بیان فرماتے ولدینہ بیما ان ضلع علئی کا وما ان ضلع من قبل وما ان ضلع من بادک کہ آپ کے بعد بھی جو نازل ہوا لیکن چونکہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے وما ان ضلع قبل ہی پر اکتفا کر لیا اور پانچویں صفت متقی کے اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمائی و بل آخرت متقی لوگ وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ یاد رہے یہ بنیادی عقیدہ ہے آخرت پر ایمان اور جب اس کا استحصار ہوگا جب یہ آخرت پر ایمان اور یقین کا جب استحصار ہوگا تو پھر وہ بندہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا اور وہ کوئی عمل نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ رب العزت نے یہ پانچ صفات متقیوں کی ذکر فرمائی ہے اب نبی علیہ السلاۃ وسلام نے تقوی کی کیا فضیلت بیان فرمائی اس کو بھی سنتے چلے نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم قال اکرمہم عند اللہ اتقاہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم کون ہیں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو ایک اور روایت میں آتا ہے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کسی گورے یا کالے سے بہتر نہیں البتہ تیری فضیلت تقوی کی وجہ سے ہے اسی بنا پر ایمان کے بعد انسانی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسی لیے قرآن اور حدیث میں جا بجا تقوی کا ذکر آیا ہے کہیں اس کی افادیت کا بیان ہے تو کہیں اس کی ضرورت کا اعلان ہے ایک جگہ اس کو اپنانے کی تعلیم ہے تو دوسری جگہ اس کے برتنے کی تلقین غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں مختلف مقامات پر تقوی کی ترغیب دی ہے جس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے جیسے اللہ رب العزت عزت نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن مقصد زندگی خود قرآن کے اعلان اور حکم کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ پس اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تمام عبادات اور اعمال کی اصل جڑ تقوا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمانوں کی طرح ٹیڑے ہو جاؤ اور روزہ رکھتے رکھتے سوکھ کر کانٹا ہو جاؤ پھر بھی نفع تو تقوی ہی سے ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کی عبادت اور محنت کا تذکرہ ہوا اور دوسرے کے تقوی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کے برابر کوئی عبادت و عمل نہیں اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا بلکہ اصل نیکی کی راہ یہ تقوی کی راہ اختیار کرنا ہے اصل نیکی کی راہ یہ تقوی کی راہ اختیار کرنا ہے اور یہ یاد رہے تقوی بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے محال ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تقوا اختیار کرنا بہت آسان کام ہے اور متقی بننا ایک اختیاری عمل ہے ورنہ تو حق تعالیٰ سے اس کا حکم ہی کیوں دیتے ہیں جبکہ اہل ایمان کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ رب کریم نے انسانوں کو کوئی ایسا حکم ہرگز نہیں دیا جو ان کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا يكلف نفسا الا وسعها اور جب تقوی کا بار بار حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا فتق اللہ ما استطعتم یعنی جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو کرو تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ تقوی آسان ہے اور اختیاری عمل ہے کوئی دشوار نہیں ہے بس ذرا سے پختہ عزم کر کے ہمت سے کام لے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو قسم خدا کی تقوی اختیار کرنا آسان ہے اور ہر مسلمان کم از کم درجے کا متقی تو ضرور ہی بن سکتا ہے اور یہ یاد رہے تو آج تقوی کے تین درجات ہیں تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ کفر و شرک سے بچ جائے یہ سب سے کم اور ادنا درجہ ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اور اگر زیادہ نہیں تو بندہ کم از کم اتنا کر لے کہ کفر و شرک سے بچے تب بھی وہ آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رہے گا اسی لیے آپ علیہ السلاۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ قوم ہیں جو شرک اور بت پرستی سے بچتی ہے اور خالص اللہ کی ہی عبادت کرتی ہے تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جیسے کفر و شرک سے بچتا ہے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے یہ درمیانی درجے کا تقوا ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے اور محاورے میں اسی کا نام تقوا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمائش کی کہ آپ تقوی پر ایک کتاب لکھے تو انہوں نے فرمایا میں نے خرید و فروخت اور دوسرے معاملات پر ایک کتاب لکھ دی ہے مقصد یہ تھا کہ معاملات میں شریعت کے احکامات کی پابندی اور حرام سے بچنا تقوا پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کی زندگی میں دین عبادات کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا تو تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچتے ہوئے صغیرہ کبیرت تمام گناہوں سے بچے اور اس کا تعلق یہ خاص طور پر معاملات سے بھی ہے لہذا ہم اپنے کاروبار میں بھی اور اپنے آپسی معاملات میں بھی شریعت اور سنت کی مکمل رعایت رکھے اور تقوی کا تیسرا درجہ بزرگان محترم یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک انسان اپنے اللہ اور انجام میں خوف سے تمام گنا اور حرام سے تو بچتا ہی ہو اسی کے ساتھ مکروحات اور شبہ والی چیز اور کاموں سے بھی بچ جائے اور اپنے باطن کو غیر اللہ میں مشغول نہ کرے یہی حق کے تقوا اور حقیقی تقوا ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے آیت کریمہ میں تقوا اسی معنی میں ہے تو یہ تقوی کے تین درجہ تھے اللہ رب العزت ہمیں تقوی کا اعلیٰ درجہ بھی سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں بھی متقین میں شامل فرمائے اب اللہ رب العزت تقوی پہ دے گا کیا کیونکہ انسان کی فطرت ہے چمتکار کو نمسکار انسان کی فطرت ہے جہاں کچھ قیمت پتہ چلتی ہے تو اس کو حاصل کرنا وہ اس میں کوشش بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے اور جہاں کچھ ملتا نہیں تو وہاں اس کی طبیعت مائز بھی نہیں ہوتی چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے تقوی پر جو انعام ملتا ہے ایک انعام تو یہ ہے وہ معیت اللہ مخرجا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت ہر قسم کے مشکلات اور مصائب میں اس کے لیے راستہ نکال دیں گے ہر مصیبت میں راستہ نکال دیں گے ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والو اگر تم تقوا اختیار کرو گے اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑا فضل والا ہے یہاں اللہ رب العزت نے تقوی پر فرقان کا وعدہ فرمایا اور فرقان میں بڑی وسعت ہے اس کے معنی میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد فیصلہ کن فراست اور بصیرت ہے جس کے ذریعے حق و باطل تاط و معصیت میں امتیاز اور فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے فرقان کے بارے میں کہ اس سے مراد اللہ تعالی کی نصرت اور حفاظت ہے اور یہی اکثر کا قول ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اگر تم صبرو تکویا سے کام لوں گے تو ان کی چالے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے پھر اللہ رب العزت اسی تقوی کو دنیا میں گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ویو کفران کم سے یہ آتی اور آخرت میں مغفرت بھی کریں گے اسی تقوی کے ذریعے ویغفر لکم اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اسی پر بس نہیں پھر اللہ رب العزت یہی تقوی کی وجہ سے ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات دیں گے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا پھر ہم متقین کو ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات دیں گے اور آج کل لوگوں کا بہت کرنٹ مسئلہ پیسوں کا ہے سب سے کرنٹ مسئلہ پیسوں مارو پرمیشور نے ہوں تینو داس ہمیں تو چاہیے پیسہ اگر سے ہو جیسا تو اللہ رب العزت یہ تقوی کی بنیاد پر وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا لائب اور اللہ رب العزت اسے وسعت والا رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا پتا چلا تقوا یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق کے کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا جو بھی شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کے ہر کام میں آسانی اور سہولت پیدا فرمائیں گے اب دیکھیے آج کل ہمارے لیے ہر کام ہم کو مشکل نظر آتے ہیں ہر کام مشکل نظر آتے ہیں تب کاموں کو آسان بنانے کا طریقہ اور وسیلہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کرے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچائے اور یہ یاد رہے تمام عبادات کا مقصد بھی تقوی ہے ابھی جیسے رمضان آ رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے روزے کا ہمیں حکم دیا گیا یا ایوہ الذین آمنو مشیام کما اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا لعلکم تتقون تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے تو عبادات سے بھی اللہ رب العزت روزے سے اللہ تعالیٰ تقوا چاہتے ہیں نماز سے اللہ تقوا چاہتے ہیں تمام عبادات سے بھی اللہ رب العزت تقوا چاہتے ہیں لہذا ہم تقوا اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے اللہ سے دعا بھی کرے اللہ سے دعا بھی کرے اللہ سے خوب مانگے اللہ رب العزت ہم تمام کو صفت تقوا سے آراستہ فرمائے اور اللہ رب العزت سے ہم پابندی سے یہ دعا کرے پیارے اللہ یہ رمضان کا مہینہ رہا ہے اور یہ روزے تیری توفیق سے ہم ضرور رکھیں گے انشاءاللہ اے اللہ یہ روزے یہ نماز یہ تراوی یہ عبادات اے اللہ اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں اللہ تو تقوا دے دے ہم اللہ سے مانگے بھی اور اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام بھی کرے اب ایک نعت پاک پڑھتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی نامرضیات سے اللہ تعالیٰ ہماری مکمل حفاظت فرمائے آپ لوگ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ کہتے چلے میرے ساتھ نالوں میں میرے بھی آئے گا ایک دن یہ اثر انشاء اللہ نالوں میں میرے بھی آئے گا ایک دن یہ اثر شاء اللہ سرکار کو دیں گے ہم اپنی خبر انشاء اللہ نالوں میں میرے بھی آئے گئے میری دعاؤں میں ایک اتنی اثر پیدا ہوگا کہ روزہ رسول پر حاضری ہوگی اور روزہ رسول پر حاضر ہو کر ہم اپنے دل کے جذبات نبی علیہ السلام کے سامنے رکھیں گے نالوں میں میرے بھی آئے گا ایک دن یہ اثر انشاء اللہ ایک دن یہ اثر انشاء اللہ سرکار دو اپنی خبر انشاء اللہ بن جائیں گے بگیڑے کام سبھی چومے گی قدم دنیا کی خوشی بن جائیں گے بگیڑے کام چومے گی کی قدم دنیا کی خوشی چومے گی قدم دنیا کی خوشی جب میری جبی پا جائے گی سرکار قدر انشاء اللہ جب میری جبی پا جائے گی سرکار کا در انشاء اللہ جس راہ میں رحمت لٹتی ہے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے جس راہ میں رحمت لٹتی ہے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے دیکھوں گا یقین پیبا کی وہ راہ گزر اللہ دیکھوں گا یقین کی وہ راہ گزر انشاء اللہ اے دائی نادا ہوشی میں آ پھر دوسی تیری جاگیری نہیں کسی بھی آدمی کو اپنے نیک عمل پر اترانے کا حق حاصل نہیں ہے اور کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے کیا پتا اللہ کی نظر میں کس کا کیا مقام ہو اے دائی ہوشی میں آ فردوسی تیری جاگیری نہیں اے دائی دائنا ہوش میں آ دوس تیری جاگیر نہیں فردوس تیری جاگیر نہیں محشر میں پڑے گی آقا کی ہم پر بھی نظر انشاء اللہ محشر میں پڑے گی آقا کی ہم پر بھی نظر انشاء اللہ ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی موت اس کا مقدر بنے جانے والے کے دل کی بھی آرزو ہوتی ہے نہ جانے والوں کے دل کے بھی ارمان ہوتے ہیں اسی کو شاعر کہتا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے حرمین شریفین کی بار بار حاضری اللہ تعالی مقدر بنائے اور خاص طور پر اس سال بہت سے حج کے لیے جانے والے ہیں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حرمین شریفین کے دروازوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دے اور تمام زائرین کے لیے اللہ تعالیٰ حج اور مدینہ منورات کی زیارت اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بنائے تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے وہاں کی موت کا شاعر اسی کو کہتا ہے جب جانب پے با اٹھے ہیں ماہر کے قدم یہ آس لیے جب جانب پے با اٹھے ہیں ماہر کے قدم یہ آس لیے ماہر کے قدم یہ آس لیے سرکاری کے روزے پر ہوگا یہ ختم سفر انشاء اللہ سرکاری کے روزے پر ہوگا یہ ختم سفر انشاء اللہ نالوں میں میرے بھی آئے گا ایک دن یہ اثر انشاء اللہ درشن بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في اول دعائنا اللهم صل على محمد في اوسط دعائنا اللهم صل على محمد في اخر دعائنا اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفار ہے تو مالک الملک ہے دلجلال ولی کرام ہے پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ تیرا تج سے بڑا کوئی نہیں ہے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمام اے اللہ ہمیں معاف فرمام ہمارے والدین کو معاف فرمام ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمام ہمارے اوپر نیچے کی پیڑیوں کو معاف فرمام ہمارے زندوں کو معاف فرمام ہمارے مرحومین کو معاف فرمام پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تو ہم سے راضی ہو جا اپنوں کو ہم سے راضی کر لے تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ رحم کا کرم کا اف کا سہولت کا آسانی کا فضل کا درگزر کا معاملہ فرما کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت معرفت اور عشق عطا فرما دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق نصیب فرما دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرما قرآن و سنت سے وابستہ وابستگی عطا فرما قرآن و سنت سے تعلق عطا فرما پیارے اللہ پیارے اللہ ہمیں اپنے دین و شریعت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما اے اللہ ہماری زندگیوں کو صفت تقوا سے آراستہ فرما صفت تقوا سے آراستہ فرما صفت سے آراستہ فرما اے اللہ تو ہمیں عطا فرما ہمیں تہارت عطا فرما ہمیں اخلاص عطا فرما اکرام عطا فرما کمال کمال ایمان عطا فرما اے اللہ یقین کامل عطا فرما مناجات کی لذت عطا فرما سجدوں کا سرور عطا فرما اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے میرے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے میرے اللہ اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما فرما خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما پیارے اللہ پیارے اللہ ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو شریعت اور سنت سے مزین فرما ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو شریعت اور سنت سے مزین فرما اے اللہ یہ کورونا وائرس اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری انسانیت پریشان ہے پوری انسانیت پریشان ہے اے اللہ یہ کورونا وائرس سے اور اے اللہ تمام مہلک بیماریوں سے ہمارے اس ملک کو اور پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما چھٹکارا نصیب فرما جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما عافیت اور خیریت کو مقدر فرما اے اللہ یہ لوک ڈاؤن میں اے اللہ وہ گھر جس کو بنانے میں لاکھوں کروڑوں روپے ہم نے خرچ کر دیے لیکن اسی گھر میں ہمارا دل لگنے کو تیار نہیں ہے ہم گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہے اے اللہ قبر کو بنانے کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں کیا کوئی محنت نہیں کی اے اللہ قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا اے اللہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی اور مرنے کے بعد کام کام آنے والے اعمال کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرمام اے اللہ مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کی تو ہمیں توفیق عطا فرمام پیارے اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما بے اولاد کو نیک و سال اولاد عطا فرما صاحب اولاد کی اولاد کو وفادار و دیندار بنا اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما اے کریم کرم کا معاملہ فرما اے رحیم رحم کا معاملہ فرما حاسدین کے حسد سے ماکرین کے مکر سے شریروں کی شرارت سے بدماشوں کی بدماشی سے نفس شیت شیطان جنات جادو کے ناپاک اثرات سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے قریب کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم میں جو کون پریشان ہے تو اچھی طرح جانتا ہے اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما ہم میں کس کی کیا ضرورت ہے اچھی طرح تو جانتا ہے ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا فرما پیارے اللہ تیرے اللہ علاوہ کسی کا ہمیں محتاج نہ بنا تیرے علاوہ کسی کا ہمیں محتاج نہ بنا اے اللہ مظلومین کی مدد فرما اور ظالم کو ظلم سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے اور اے اے اللہ اللہ رمضان رمضان کو ہمارا مقدر بنا المبارک کے اب چند دن ہی رہ گئے ہیں اے اللہ صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ماہ مبارک کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ آنے والا رمضان اور یہ موجودہ شعبان ہماری زندگی کے پچھلے تمام شعبان اور رمضان سے ہر اعتبار سے بہتر ہو روحانیت کے اعتبار سے تیرے تعلق کے اعتبار سے عبادات اور تعاط کے اعتبار سے اے اللہ اے اللہ بہتر ہو اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما تو ایسا فیصلہ فرما اے اللہ اے اللہ تراوی تراوی روزہ اے اللہ نماز اور دیگر تعاط میں اے اللہ تیری توفیق شامل حل فرما اور تمام اعمال صالحہ کو اے اللہ تو قبول فرما قبول فرما میرے اللہ قبول فرما اے اللہ یہ شابان کے مہینے کی برکت سے اور آنے والے رمضان کی برکت سے اے اللہ حالات کو سازگار بنا اے اللہ پوری دنیا پہ سے اے اللہ یہ مصیبتوں کے بادلوں کو چھاٹ دے میرے اللہ مصیبتوں کے بادلوں کو چھاٹ دے اے اللہ تیرے بندے کافی پریشان ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے کمائی اور روزگار کے اعتبار سے اللہ بہت پریشان ہے میرے اللہ بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے اللہ مصیبتوں کے بادلوں کو چھانٹ دے میرے اللہ اور ہر ایک کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرنے کا اے اللہ تو فیصلہ فرما پیارے اللہ ہر وہ کام جس کو کرنے سے تجھ سے تعلق گھٹتا ہے کٹتا ہے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمام اور ہر وہ کام جس کو کرنے سے تیرا تعلق ملتا ہے اور بڑھتا ہے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمام پیارے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ ابھی دو روز پہلے احمد آباد میں ہمارے ازیر بھائی سریش والا ان کی والدہ تیری ملاقات کو پہنچے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما پیارے اللہ قریب زمانے میں دور کے زمانے میں ہمارے رشتے داروں متعلقین اور امت میں سے جتنے دنیا سے رخصت ہوئے پیارے اللہ تمام کی مغفرت فرما اور ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما سوئے خاتمے سے حفاظت فرما اللہ یہ آن لائن بیانات کے سلسلے کو بھی اللہ تو قبول فرما بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا اس لائن کی فکرے کرنے والوں کو اے اللہ تو بہتر بدلا فرما اے اللہ ان کی نسلوں میں خادم دین دین پیدا پیدا فرما فرما عالم پیارے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما آپ علیہ السلام نے جتنے خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں ہمیں عطا فرما اور جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما پیارے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء ان کے متبعین صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں قیامت تک مانگنے والے ہیں اے اللہ حرمین شریفین میں مینا عرفات مزدلفہ میں قبولیت والی گھڑیوں میں قبولیت والی جگہوں میں تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی مانگ مانگ رہے ہیں قیامت تک مانگنے والے ہیں اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما اے اللہ ایک درخواست آپ سے کرتے ہیں اے اللہ حالات کو سازگار کر دے اور یہ مہلک بیماری کو دفع کر دے اور اے اللہ جلد از جلد اے اللہ مسجدوں کے اور اے اللہ بیت اللہ کے دروازوں کو کھول دے اے اللہ اس سال بہت سے تیرے بندوں نے اے اللہ رمضان میں عمرے کا ارادہ کیا حج میں جانا طے کیا اے اللہ تمام کو عافیت کے ساتھ اے اللہ تو وہاں پہنچا دے حال حالات کو